بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ باتیں آج پڑھ لیتے ہیں میں آپ کو قرآن حکیم کی ترتیب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم کی دو ترتیبیں ہیں ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیتی ہے ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیتی ہے ترتیب نزولی کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں آخر میں بیان کر دوں گا ابھی جو میں بات کر رہا ہوں پہلے اس کو مکمل ٹھیک ہے رکو کی تعریف میں دوبارہ عرض کروں بعد میں میں ٹھیک ہے اس کو میں جی تو ایک ترتیب نزولی ہے ایک ترتیب توقیفی ہے ترتیب نزولی کسے کہتے ہیں ترتیب نزولی کہتے ہیں وہ ترتیب لوح محفوظ میں موجود ہے قرآن حکیم کی اور وہ ترتیب جو ہمارے سامنے اندر ترتیب موجود ہے مصحف کے اندر جو ترتیب موجود ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب توقیفی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا موقوف موقوف یہ اسی سے نکلا توقیفی موقوف ہے یہ بات اس پر موقوف ہے یہ بات اس پر موقوف ہے یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا تو ترتیب توقیفی کہتے ہیں ترتیب توقیفی کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف واقعات مختلف مقامات پر مختلف واقعات مختلف مقامات پر جو قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترتیب پہلے قرآن حکیم ترتیب توقیفی کے ساتھ اترتا رہا مثلا یہ عمیت عالم کی صورت ہے اس کا ایک شان نزول ہے میں عرض کروں گا یہ کیوں اتری یہ صورت تو یہ مکہ میں اتری بعد میں اس کی ترتیب یوں رکھی کہ اس صورت کو صورت المرسلات کے بعد رکھنی ہے محفوظ کی ترتیب پر اس کو رکھنی ہے یہ نازل مکہ میں ہوئی اور اس کی ترتیب مدینہ میں بنی ترتیب اس کی مدینہ میں بن گئی تو وہ جو پہلے اتری یہ صورت جو پہلی جس ترتیب سے اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ترتیب سے قرآن حکیم اترا ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے یعنی جو آسان لفظوں میں اس کو یوں کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اب یہ جو صورت ہے تنکی مکیہ اس کی ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے یہ صورت آپ دیکھیں گے النبا آپ کے سامنے پارا کھلا ہوگا تو ایک طرف لکھا ہوگا عما تی سب سے اوپر پیج میں سب سے اوپر جہاں پیج کا نمبر لکھا ہوتا ہے وہاں پر دائیں طرف لکھا ہوتا ہے اما تیس یعنی تیسواں پارہ اور سورت النبا ابھی کیا لکھا ہوا سیونٹی ایٹ اٹھہتر یعنی یہ سورت نمبر کون سی ہے اٹھتر اور میں نے بتلایا کہ مصحف کے اندر جو ترتیب ہے وہ کون سی ترتیب ہے ترتیب نزولی جو لوح محفوظ کے اندر ترتیب موجود ہے اور مصحف کے اندر ترتیب موجود ہے وہ کون سی ترتیب ہے ترتیب نزولی تو اب یہ سورت النبا کی ترتیب نزولی کیا ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر نمبر اس کا ہے اٹھہتر اور ایک اس کی ترتیب توقیفی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں اس کا نمبر ہے اسی ترتیب توقیفی جی بالکل ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت ان شاء اللہ جب ہر صورت کے بارے میں آپ کو ہوں گا یہ بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی یہاں تک کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ ساتھیوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا سورت اور رکو کی تعریف دوبارہ کر دیں سورت کی تاریخ میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ قرآن حکیم کا وہ حصہ کی ایک ابتدا ہو اور ایک انتہا ہو مثلا الناس ہے آخری صورت یا سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ یہ قرآن حکیم کا ہے اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی ایک انتہا ہے اس کی ابتدا کیا ہے الحمد للہ رب العالمین اس انتہا کیا ہے یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے یہ قرآن حکیم کا ایک حصہ ہے اسی طرح ایک حصہ ہے سورہ بقرہ اس کی ابتدا ہوتی ہے الف لام سے اور اس کی انتہا ہوتی ہے القوم الكافرین یہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں قرآن حکیم کا وہ حصہ جس کی ابتدا ہو اور اس کے انتہا ہو ایک جگہ سے شروع ہو رہی ہو اور ایک جگہ پر جا کر وہ ختم ہو جائے وہ حصہ اس کو صورت کہتے ہیں اور رکو کی تعریف یہ ہے رکو کی تعریف یہ ہے اتنی مقدار پڑھنا کہ جس کے بعد رکو کیا جائے قرآن حکیم کا وہ حصہ کہ اس کو پڑھ کر انسان رکو کے اندر چلا جائے اب یہ رکوعات کی ترتیب ہے رکوعات مثلا کوئی رکوع چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے یہ رکوعات کی ترتیب بعد میں بنائی گئی یہ پہلے نہیں تھی یہ بعد میں بنائی گئی ہے ترتیب بنائی ہے کہ یہاں سے یہاں تک پڑھ کر پھر رکو کیا جائے پھر یہاں سے یہاں تک پڑھ کر پھر رکو کیا جائے یہ ترتیب ہے یہ بعد میں بنائی گئی ٹھیک ہے کہ اتنی مقدار جس کو انسان پڑھ کر رکو میں چلا جائے بات سمجھ میں آ گئی جی تعریف سمجھ میں آ گئی چھیاسٹھ نہیں کافی ہے ٹھیک ہے جی آپ کا ٹائم بہت اوپر ہو جائے گا کافی رہے مسئلہ سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے سورت الکوثر قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے سورت الکوثر ان فصل لربك وانحر ان یہ سب سے چھوٹی صورت ہے تو یہ ایک رکو ہے ٹھیک ہے اور اتنی مقدار آپ پڑھ کر رکو میں چلے جائیں یہ بھی رکو ہے اسی مقدار کے مطابق آپ قرآن حکیم کی دوسری جگہ سے پڑھ لیں مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي یہ میں نے تین آیتیں پڑھی اس کو پڑھ کر میں رکو میں چلا جاؤں یہ بھی رکو ہے اور ایک ہے آپ سورہ نبا پڑھ رہے ہیں سورہ نبا نماز میں پڑھ رہے ہیں صرف سورہ نبا پڑھ رہے ہیں تو اس کی کتنی مقدار ہے کہ پہلی پہلی رکعت میں ہم اس کو پڑھ کر رکو میں چلے جائیں اور پھر دوسری رکعت میں کتنی مقدار ہے کہ اس کو پڑھ کر ہم رکو میں چلے جائیں اور پہلی رکعت کی جو مقدار ہے اس میں کیا بیان ہو رہا ہے اس کا مضمون الگ ہے دوسری رکعت میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا بیان ہو رہا ہے اس کا مضمون الگ ہے تو اس لیے الگ الگ کر دیتے ہیں رکو میں ٹھیک ہے اس کی مقدار متعین کر دیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک بات مکمل ہو رہی ہے اس لیے اس کو پڑھ کر رکو میں چلے جائیں پھر وہاں سے شروع کر کے اگلی آیت میں پڑھ لیتے ہیں جی۔ بات سمجھ میں آ گئی کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ